السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے سے ایک کہانی تیئیسویں سپارے میں ایک صورت ہے جس کا نام آپ سب ہی کو معلوم ہوگا سورہ یاسین اس کہا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے ایک لیکن تین انبیاء کی یعنی کہ ایک بستی تھی جس میں تین پیغمبر بھیجے گئے اس لیے آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک بستی تین پیغمبر پیارے ساتھیوں آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے شہر مکہ اور عرب کے دوسرے لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے آپ نے ان کو ہدایت کی راہ دکھلائی اور ایک دن یہ لوگ بہت ہی اچھے انسان بن گئے پھر انہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے سینکڑوں سال پہلے کا ذکر ہے کہ کسی بستی کے لوگ مکہ کے لوگوں کی طرح خدا کو بالکل بھلا بیٹھے تھے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے ان برے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دو پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان سے فرمایا اے لوگوں برے کام کرنا چھوڑ دو ہمیں اللہ نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں بستی والوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو ہم تمہیں نہ رسول مانتے ہیں اور نہ تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار ہیں اللہ کے ان دونوں رسولوں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن ان برے لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی آخر اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرے رسول کو بھیجا اب ان تینوں رسولوں نے بستی والوں سے کہا ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے بستی والوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو تم پر خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے بالکل جھوٹ بولتے ہو رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف یہ کام ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں بستی والے بولے ہم تو تمہیں برا سمجھتے ہیں اگر تم ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے اور تم بہت بڑی بری سزا ہم تمہیں دیں گے رسولوں نے فرمایا برے تو تم خود ہو اور برائی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں اور اچھی باتیں بتا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور جس غلط راستے پر تم چل رہے ہو وہی تمہیں پسند ہے تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اب سنیے اسی بستی میں اللہ کا ایک نیک بندہ بھی رہتا تھا اور بستی کے آخری کونے میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا اس کو جب اپنی قوم کی ہر دھرمی یعنی ڈھٹائی کا پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں خدا کے رسولوں کا کہنا مان لو اور ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے نیک ہدایت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں آخر کیوں نہ میں اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگوں حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو نہ ان کی سفارش میرے کام آ سکتی ہے نہ وہ لوگ مجھے چھڑا سکتے ہیں اور اگر میں لوگوں پر بھروسہ کروں گا تو بالکل غلط راستے پر جاؤں گا میں تو ان رسولوں کے رب پر ایمان لے آیا تم لوگ بھی میری بات مان لو مگر بستی والوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بات میں اور ضد میں اتنے پکے ہو چکے تھے کہ بجائے اس کے کہ ان پر اس نے ایک آدمی کی باتوں کا کوئی اچھا اثر ہوتا وہ اس پر بگڑ بیٹھے غصہ کیا اور غضب ناک ہو کر اس کو ہی قتل کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں شہید ہونے والے اس نیک بندے کو جنت میں داخل کر دیا اس وقت اس نے کہا یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور عزت والے لوگوں میں داخل فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قہر اور غصہ بھڑک اٹھا ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس بستی کے تمام برے لوگ ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اچھے ساتھیوں یہ کہانی ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اور یہ جو بستی والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اصحاب القریہ یعنی کہ بستی والے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ ضدی بن گئے تھے اور صحیح بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے جب کہ جس آدمی نے ان کو اچھی بات بتائی اور اللہ کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی جنت میں داخل کر دیں ان اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ